جنگ کے محرکات غنیمت کا شوق اس خوفناک کام پر جو چیزیں ان کو ابھارتی تھیں ان میں سے ایک مال غنیمت کا شوق تھا ایک عرب جب ہتھیار سنبھالتا تھا تو پہلی تمنا جو اس کے دل میں پیدا ہوتی تھی وہ یہ تھی کہ جنگ میں اسے خوب مال غنیمت اور لونڈی غلام ہاتھ آئیں تجارت یا محنت و مشقت سے حاصل کیا ہوا مال اس کی نگاہ میں ذلیل مال تھا اصل عزت اس کے نزدیک اس طیب مال کے حاصل کرنے میں تھی جسے وہ میدان جنگ سے لوٹ کر لائے رات دن مختلف قبیلے ایک دوسرے پر اسی غرض کے لیے چھاپے مارا کرتے تھے کہ بکریاں اونٹ لانڈی غلام اور مال و متا لوٹ لائیں اور یہی شوق ان کو زیادہ تر جنگ پر ابھارا کرتا تھا ایک شاعر اپنے جذبہ شوق غنیمت کو اس طرح ظاہر کرتا ہے اگر میں زندہ رہا تو ایک ایسی جنگ پر جاؤں گا جس میں خوب مال غنیمت سمیٹا جائے یا نہیں تو پھر ایک شریف آدمی لڑ کر جان دیتے ایک دوسرا شاعر اپنے قبیلے کی تعریف میں کہتا ہے کہ وہ لوٹ مار کے جوش میں خود اپنے بھائیوں کو بھی نہیں چھوڑتا ہمارے گھوڑے جب قبیلہ جناب پر غارت گری کرتے ہیں اور وہاں کچھ لوٹ کا مال ہاتھ نہیں آتا تو وہ زباب اور زبا پر ٹوٹ پڑتے ہیں جبکہ وہ اپنے گھروں میں ہوتے ہیں پھر جو مرے سو مر جائے اس کی وہ کوئی پرواہ نہیں کرتے اور کبھی کبھی خود اپنے بھائی پر بھی حملہ کر بیٹھتے ہیں جبکہ ہمیں اپنے بھائی کے سوا کوئی اور لوٹ مار کے لیے نہ ملے جب کوئی قبیلہ جنگ کے لیے نکلتا تو اس کی عورتیں اپنے مردوں کو قسم دے دیا کرتی تھیں کہ بغیر مال غنیمت لیے واپس نہ آنا چنانچہ امرو بن کلثوم کہتا ہے انہوں نے اپنے شوہروں سے عہد لیا ہے کہ جب بہادری کے نشان لگائے ہوئے دشمن کے لشکر سے ملیں تو گھوڑے اور سیکل شدہ تلواریں لے کر لوٹیں اور لونڈی غلام رسی میں بندھے ہوئے لے کر آئیں یہی شاعر دوسری جگہ اظہار فخر کے طور پر کہتا ہے وہ لوٹے ہوئے مال اور لونڈی غلام لے کر واپس ہوئے اور ہم بادشاہوں کو لے کر پلٹے جو بندھے ہوئے تھے وہ دن جب چمکتی ہوئی تلواریں اپنی پنڈلیاں کھول رہی تھی اور سوار اونٹوں کے غول کے غول جمع کرتے پھرتے تھے زہر آل ربیہ پر اپنی فتح کے واقعات بیان کرتے ہوئے کہتا ہے ہم تغلب سے تمام گوری گوری لڑکیاں لوٹ لائے جو دن چڑھے تک سوتی رہتی ہیں اور جن کا لاب دہن چوسنے سے ٹھنڈک پہنچتی ہے یوم مسلحان میں بنی شیبان کو بنی کلب پر جو فتح حاصل ہوئی تھی اس کی کیفیت ایک شاعر اس طرح بیان کرتا ہے اس رات ان کی جمعیت بھاگی اور بھاگے ہی چلی گئی پھر ان کا مال اسباب اور ان کی دراز قط کنواری لڑکیاں ہمارے ہاتھ آ گئیں اس غنیمت کے شوق میں اکثر ایسا ہوتا کہ جب کوئی فوج کسی قبیلے پر حملہ کرنے کے لیے نکلتی تو بہت سے مال غنیمت کے بھوکے محض لوٹ مار کے لیے اس کے ساتھ ہو جاتے حارث بن حلزہ ایک قوم پر نعمان بن منظر کی چڑھائی کا حال بیان کرتے ہوئے کہتا ہے اس کی مدد کے لیے ہر قبیلے سے بھوکے لٹیرے جمع ہو گئے گویا کہ وہ عقاب تھے آگے چل کر کہتا ہے پھر ہم بنی تمیم پر ٹوٹ پڑے اور ماہ حرام میں ان پر پہنچ کر ان کی بیٹیوں کو لونڈیاں بنا لیا یہ لوٹ مار اہل عرب کی جنگ کے اولین مقاصد میں سے تھی اور اقلاع عرب اس جنگ کو بیکار اور بے نتیجہ سمجھتے تھے جس میں کچھ مال ہاتھ نہ آئے اقسم بن سیفی جو اپنی قوم کا بڑا جہاندیدہ اور فرزانہ شخص تھا کہا کرتا تھا کہ بہترین فتح وہ ہے جس میں بہت سے قیدی ہاتھ آئیں اور بہترین غنیمت وہ ہے جس میں اونٹ اور بکریاں ملیں